غرور زدہ گلاب ایک مرتبہ ایک ریگستان میں جہاں کوئی زندگی نہیں رہ سکتی تھی ایک واقعہ ہوا وہاں کھلا ایک خوبصورت پرکشش گلاب یہ چھوٹی سی کلی تھی جو ایک خوبصورت پھول میں کھل گئی ابھی تک اس کی ساری پنکھڑیاں آنی تھی ایک بہت ہی خوبصورت بات تھی جو کسی نے کبھی نہیں دیکھی تھی گلاب کی جانب وہاں اگے تھے دو کیکٹس ان کے نام تھے ٹیڈ اور خوش تھے گلاب اگا ہے کیا یہ تلسم نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایک گلاب کھلا ہے تم نے بالکل صحیح کہا ٹیڈ بالکل صحیح کہا ایک منٹ کیوں نہ ہم اس کا نام میجک رکھ دیں اوہ یہ بہت ہی تلسمی نام ہے میجک اور اس خوبصورت پھول کا نام رکھا گیا میجک میجک ایک عام گلاب نہیں تھی اور وہ وہ دونوں کیکٹس یہ بخوبی جانتے تھے عام پھولوں کے مقابلے بہت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی ٹیڈ اور موس بہت خوش تھے انہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے تک وہاں رہنے والی ہے ایک بچے کی شکل میں میجک ایک بہت ہی شرارتی بچہ تھی وہ موس کو چھٹکی کاٹتی اور اس کا الزام ٹیڈ پر لگاتی اب تم اسے چھوڑو بھی ٹیڈ یہ ٹرک بہت پرانی ہو گئی ہے کون سی ٹرک کیا تم میرے بارے میں بات کر رہے ہو کہ جو پانی میں نے اپنے اندر اکٹھا کیا ہے اسے میں پی رہا ہوں وہ کوئی ٹرک نہیں ہے اسی طرح میں بچا رہتا ہوں بس اپنے اندر کا پانی پیتے رہو صرف اتنا ہی یہ بہت ہی گھنونی بات ہے جو تمہارا جی کرے وہ کرو بس مجھے بتانا بند کرو اور مجھے چٹکی کاٹنا بند کرو تمہیں چٹکی کاٹ رہا ہوں او میرے خدایا کیا پھر سے تم اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر سو گئے ہو <laughs> اب تم وہ چال مت کھیلنا ایک بار ہو گیا اور اب میں تھک چکا ہوں ہاں صحیح کہا کتنے تھک گئے تھے تم جینیس ریگستان کے بیچوں بیچ کھڑے ہونے سے پھر تم تھوڑا چل پھر کیوں نہیں لیتے تمہاری جڑیں تمہارے ہیں خیال دیکھنا بند کرو پر بحث کرتے رہے کوئی بھی اس چھوٹی معصوم گلاب پر الزام نہیں لگاتا دونوں ٹیڈ اور موس کیونکہ وہ کیکٹس تھے ان کے اندر کافی پانی جمع تھا وہ دونوں اپنا پانی میجک کو دیتے اور اسے تندرست رہنے میں مدد کرتے وہ دونوں میجک سے بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے اسے یہ کبھی نہیں بتایا کہ اگر اس نے کافی پانی نہیں پیا تو وہ مر جائے گی مہینوں گزر گئے اور میجک بڑی ہو گئی وہ دنیا میں سب سے حسین پھول کی شکل میں نامودار ہوئی اس کی پنکھڑیوں کی پرتیں در پرتیں تھی اور اس کا رنگ سرخ لال تھا حیرت کی بات ہے کہ وہ ٹیڈ سے لمبی ہو گئی ابھی بھی موس سے چھوٹی تھی بہت سطح اور اپنی ٹہنی کھول دیتا اور اسے پانی پینے دیتا جب اسے پیاس لگتی کچھ بھی نہیں بدلا اسے اپنے دونوں دوستوں سے بہت محبت تھی مہینوں گزر گئے اور آخر ریگستان میں ایک مہمان آیا وہ ایک سیلانی تھا جو اونٹ پر سوار تھا یہ کیا ایک گلاب وہ بھی ریگستان میں یہ بہت بہت ہی ہی اور خوبصورت نظارہ ہے جو میں نے آج تک نہیں دیکھا سیلانی نزدیک گیا اور اس نے پھول کا معائنہ کیا پھر اس نے ایک پانی کا پیالہ لیا اور اسے میجک کے سامنے رکھا

بہت شاندار دکھتی ہوں اس پورے وقت میں وہ میری وجہ سے دلکش دکھتے ہیں سیلانی کو اپنا اسپرے مل گیا اس نے اسے پانی کے پیالے میں ڈبویا اور اس کی نے میجک پر چھڑکی ان بوندوں نے میجک کو اور بھی میجیکل بنا دیا میرے خدایا او میری جانب تو دیکھو یہ پھول تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ مجھے اچھا انعام ملے گا اگر میں اس پھول کو جڑ سے اکھاڑ لوں اور اپنے ساتھ لے کر جاؤں تمہیں شہر دیکھنا اچھا لگے گا کیوں ہے نا شہر یقیناً مجھے شہر دیکھنا اچھا لگے گا اوہ تمہارے تنے پر یہ زخم کیسا ہے آہ, یہ ضرور ان کیکٹسوں کی وجہ سے ہوگا تمہیں تمہیں حق ہے باغ میں رہنے کا محفوظ تاکہ ہر کوئی آ کر دیکھ سکے سیلانی کو اس کا علم نہیں تھا کہ وہ زخم اس لیے لگا تھا کہ میجک کو جھکنا پڑتا تھا ٹیڈ سے پانی پینے کے لیے اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ بچے گی بھی یا نہیں جڑ سے اکھاڑنے پر اور اس کی جگہ بدل دیے جانے پر ایک منٹ میں تمہیں جڑ سے اکھاڑ لیتا ہوں پر دونوں کیکٹسوں کو اس کا علم تھا وہ جانتے تھے کہ شہر بہت بہت بہت دور ہے میجک جی یقیناً ہی ایک تلسمی پھول تھی اور اوپر سے وہ ایک گلاب تھی وہ اس سخت ریگستان کا لمبا سفر شاید برداشت نہ کر سکے وہ جانتے تھے کہ اگر اسے ایک بار جڑ سے اکھاڑ لیا گیا تو میجک زیادہ دن تک نہیں جیے گی بنا دوبارہ سوچے انہوں نے سیلانی کو زخم دیا جب وہ قریب آیا گلاب کو جڑ سے اکھاڑنے تمہاری جرت کیسے ہوئی تم بے کیکٹس درد اور غصے سے سیلانی نے موس کو پر کیکٹس ہوتے ہوئے اسے کوئی بھی نقصان نہیں ہوا جبکہ کانٹوں کی وجہ سے سیلانی اور زیادہ زخمی ہو گیا <laughs> اب بتاؤ کہ کون ہے بے وقوف اچھا مزہ چکھایا تمہیں سیلانی سن نہیں سکا کی <laughs> یہ بند کرنا ہوگا سیلانی اداس ہو کر اپنے اونٹ پر بیٹھا اور چلا گیا ٹیڈ اور موس دونوں دل کھول کر ہسے پر میجک نہیں ہنسی تم دونوں کی جرت کیسے ہوئی تم مجھ سے اتنی حسد کیوں کر رہے ہو حسد میجک تم سمجھ نہیں رہی وہ تمہیں صرف اپنے فائدے کے لیے لے جا رہا تھا اسے تمہاری کوئی حفاظت نہیں کرنی تھی تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کی میرے لیے صحیح کیا ہے تم دونوں بدسورت کیکٹس ہو میں اس زمین پر سب سے خوبصورت پھول ہوں کیا تم نے سنا نہیں مجھے حفاظت سے ایک باغ میں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ آ کر مجھے دیکھ سکیں میجک خود پر اتنا غرور مت کرو ٹھیک ہے کیوں نہیں تم دونوں کی بابت اتنا خاص کیا ہے ہاں، ہم سالوں تک پانی رکھ سکتے ہیں تمہارے خیال سے تم کیسے زندہ ہو پر میجک سن نہیں رہی تھی وہ شکایت کرتی رہی اور دونوں کیکٹسوں کی بے عزتی کرتی رہی اس نے قسم کھائی کہ وہ کبھی جھکے گی نہیں پانی پینے کے لیے وہ اپنی خوبصورت گردن کو درد نہیں پہنچانا چاہتی تھی یقیناً تم کبھی پانی نہیں پیو گی ٹھیک ہے ٹیڈ ہم نے اس کے لیے بہت کچھ کر لیا اب اسے اپنا کام خود کرنا ہوگا دونوں کیکٹسوں نے اپنا دل سخت کر لیا اور میجک سے بات کرنی بند کر دی بہت ناراض ہوئے اختیار کر لیا خوش تھی پانی استعمال ہو رہا تھا کیکٹسوں کی طرف توجہ نہیں دی اور ہمیشہ اپنا سر اوپر اٹھائے رکھا پر ایک ہفتے کے بعد وہ کمزور محسوس کرنے لگی اس نے ابھی بھی سیدھا کھڑے رہنے کی کوشش کی وہ اپنی کمزوری کیکٹسوں کو نہیں دکھانا چاہتی تھی پر اب اس کی جڑوں کا سارا پانی استعمال ہوتا جا رہا تھا اس کے اندرونی حصے ناکام ہونے لگے اور وہ ہانفنے لگی میجک اپنا غرور چھوڑو اور تھوڑا سا پانی پی لو ہاں میجک تم پھر بھی سب سے خوبصورت پھول رہو گی تھوڑا پانی پینے کے بعد بھی نہیں میں جھکوں گی نہیں بالکل نہیں ہاں۔ ایک اور دن گزر گیا اور میجک اب پوری طرح جھک گئی تھی وہ بے ہوشی میں اور کمزور تھی وہ رونے لگی میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ تمہیں جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے تم غرور زدہ پھول مہربانی کر کے ہمیں اپنی مدد کرنے دو تم ابھی بھی میری مدد کرنا چاہتے ہو میں چھپنا نہیں چاہتی تھی پر قدرت نے مجھے مجبور کیا میں نے اپنی غلطی سمجھ لی ہے میں نے تم دونوں سے زیادتی کی ہے میں اسی کے قابل تھی مجھے بہت افسوس ہے بنا ایک منٹ بھی ضائع کیے دونوں ٹیڈ اور ماس نے میجک پر پانی برسا دیا اس میں کچھ وقت لگا پر آخر میں میجک اپنی جڑوں پر پھر سے کھڑی ہو گئی بہت شرمندہ ہوں کیا تم دونوں کبھی مجھے معاف کر سکو گے <laughs> تمہیں پہلے سے ہی معاف کیا جا چکا ہے چھوٹی میجک تینوں پودے پھر سے خوش تھے میجک اپنی غلطی سمجھ گئی تھی غرور ایک بہت ہی مہنگا احساس ہے اگر ہم اپنے پر بہت غرور کرتے ہیں تو ہمیں تیار رہنا چاہیے اس کی بھاری قیمت چکانے کے لیے